امام بن یاہیا نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چار عمرہ حدیبیہ ذی قادہ میں جہاں پر مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا پھر آئندہ سال ذی قدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے صلاح کی تھی اور تیسرا عمرہ جو عرانہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت غالباً حنین کی تقسیم کی تھی چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے فرمایا کہ ایک صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھتر